السلام علیکم خواتین و حضرات مجاہد عشائی فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کے لیکچر نمبر اکیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ سے کہا تھا اس دفعہ ہم liabilities side of the balance sheet کو شروع کریں گے جہاں ایسٹس ہیں وہاں لائبلٹیز یا عام فہم زبان میں obligations جو ہماری ادائیگیاں کرنے کی ہیں ایسٹس کے حوالے سے جو چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کے حوالے سے وہ بھی بیلنس شیٹ کا حصہ ہیں اور ان کو دکھانا اور ایک خاص ترتیب سے دکھانا اس کی پریزنٹیشن اس کا ڈسکلوجر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پھر انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے ہم آج کے لیکچر میں ان کو دیکھنا شروع کریں گے لائبلٹی سائٹ پہ ایک آئٹم نہیں بہت سارے آئٹم ہیں اور ہم بتدریج اگلے چند لیکچرز میں ان سب کو ایگزامن کریں گے آئیے آج کا لیکچر جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ لیکچر شروع کریں میرا خیال ہے کہ جی ایک نظر جو بیلنس شیٹ ہے اور بیلنس شیٹ پہ جس ترتیب سے ایسٹس اور لائبلٹیز دکھائی جاتے ہیں ان کو بھی ہم دوبارہ دیکھ لیں اس کے علاوہ یہ بھی چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ کمپنیز آرڈیننس میں جولائی ایک دو ہزار چار سے امینڈمنٹس ہوئی تھیں وہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ لاگو ہو رہی ہیں ان تمام فائنانشل اسٹیٹمنٹس پہ جو کہ سال دو ہزار چار پانچ سے تعلق رکھتی ہیں یعنی جن کا جو فائنینشیل ایئرز تیس جون دو ہزار پانچ کو ختم ہوں گے یا اس کے بعد تو ابھی تک ہمارے سامنے ان امینڈمنٹس کی لائٹ میں کوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پبلش کیا ہوا نہیں آیا بہرحال ہم اپنے اگلے کچھ لیکچرز میں آپ کو نئے قانون یا نئے ان امینڈمنٹس کے حساب سے ہم آپ کو بیلنس شیٹ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بھی دکھائیں گے آج کے لیکچر میں جو پریزنٹیشن ہے وہ قانون امینڈ ہونے سے پہلے کی پریزنٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے ہم چلیں گے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم پہلے تو ذرا بیلنس شیٹ کو دیکھ لیں اب جب بیلنس شیٹ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسٹ سائڈ نظر آتی ہے کہ جہاں پہ نان کرنٹ ایسٹس بھی ہیں کرنٹ ایسٹس بھی ہیں اور نان کرنٹ ایسٹس کے اندر fixed assets capital work in progress long term loans deferred cost جو کہ اب آئی ایس کے حساب سے بھی نہیں بک کی جاتی لیکن چونکہ یہ پرانی بیلنس شیٹ ہے اس لیے اس میں دکھائی جا رہی ہے کرنٹ ایسٹس کے حوالے سے stores and spare stock in trade trade debtors advance deposits and prepayments and other receivables اور کیش اینڈ بینک بیلنس اب یہ تمام کلاسیفیکیشن جو ہے یہ پرانے یا پری امینڈمنٹ کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے ہے بہرحال آج کی گفتگو کے لیے چونکہ ہم ایسٹ سائٹ تو پہلے کور کر چکے ہیں اب لائبلٹی سائڈ کی طرف ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پری امینڈمنٹ آرڈیننس کے حوالے سے ہی پرزنٹیشن ہے لائبلٹیز کا جہاں تک تعلق ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز ہے یہ ہیڈنگ ہے کلاسیفیکیشن ہے اور اس کے تحت شیئر کیپٹل اور جنرل ریزروز آتے ہیں یہ دونوں چیزیں ایڈ کر کے شیئر ہولڈرز ایکوٹی کہلاتی ہے اس کے بعد اگر کوئی surplus on revaluation of fixed assets تو وہ اس کے بعد شو ہوتا ہے لیکن اس بیلنس شیٹ میں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں surplus on revaluation of fixed assets موجود نہیں ہے پھر باری آتی ہے لانگ ٹرم لائبلٹیز کی جن میں سب سے پہلے ڈیفرڈ ٹیکسیشن ہے اس کے بعد آبلیگیشنز انڈر لیس فائنانس ہیں یہ اور کوئی اگر لانگ ٹرم لونز ہوئے یا ان کی انسٹالمنٹس ہیں جو کہ بارہ مہینے کے بعد کے عرصے میں پے ہونی ہے تو وہ بھی یہاں پہ شو ہوں گی کرنٹ لائبلٹیز کرنٹ لائبلٹیز کے اندر short term finance current maturity of obligation of lease finance creditors accruals and other liabilities provision for taxation other provisions اور ڈویڈنڈز پیبل اس بیلنس شیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں تک کرنٹ لائبلٹیز کا تعلق ہے تو یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے گا ایک ایک ایک قاعدہ نظر آئے گا کہ جی ایک قاعدے کے تحت یہ دکھائے جا رہے ہیں یعنی جو شارٹ ٹرم فائنینس اور current maturity of obligation under lease finance ہے یہ بارہ مہینے کے اندر پے ہونے کے ہیں جبکہ کریڈیٹرز وغیرہ جو ہیں وہ فوری طور پہ پے ہو سکتے ہیں یا ڈیو بن سکتے ہیں تو یہ کسی قسم سے ایک آرڈر آف لکوڈیٹی بن رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ڈیٹس کو سیٹلمنٹ کرنا ہے یا ان کو پے آف کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے یہ ان کو شو کیا جاتا ہے ان تمام آئٹمس کو اب رہ گئی تو یہ ہم نے چیز جو ہے یہ آپ کو بیلنس شیٹ دکھائی ایسٹ سائڈ بھی دکھائی لائبلٹی سائڈ بھی دکھائی اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی جو میجر کلاسفکیشن ہیں لائبلٹی سائڈ کے اوپر اس میں نمبر ایک جو ہے وہ تو ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا شیئر کیپٹل اینڈ ریزروس اس کے بعد چیز آتی ہے شیئر ہولڈرز ایکوٹی جو کہ ان دونوں کی ایڈیشن سے بنتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لانگ ٹرم لائبلٹیز کی اور اس کے بعد کرنٹ لائبلٹیز کی اب یہ لائبلٹیز کا جہاں تک تعلق ہے یہ بات دوبارہ سے ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ چونکہ ہم اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ جو ہے اس کے تحت یہ تمام اکاؤنٹس جو ہیں یہ بنا رہے ہیں لہذا اکروول کا مطلب جیسے کہ پچھلے لیکچر میں اور اس سے پہلے بھی فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز ون کے لیکچرز میں بھی آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ اکروول سسٹم کے اندر جب بھی ایکسپینس بک ہو جائے یا جو ہم نے چیز ہمیں ہم نے حاصل کرنی تھی وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو اس کی کورسپونڈنگ لائبلٹی جو ہے وہ فوری طور پہ بک کی جانی چاہیے یعنی اس مہینے اگر ہم نے بجلی کا استعمال کیا ہے تو ہم اگلے مہینے تک انتظار نہیں کر سکتے کہ جی جب بل آئے گا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ جی لائبلٹی کیا ہے ہمیں تو اسی مہینے میں وہ ایکسپینس بھی بک کرنا ہے کیونکہ بجلی ہم نے خرچ کی ہے اور اس سے ریلیٹڈ اگر بل نہیں آیا تو ایک ایسٹیمیٹڈ لائبلٹی جو ہے کہ جی ہم نے اتنے کا بل ادا کرنا ہے وہ ہمیں کریٹ کرنی پڑتی ہے لائبلٹی اسی طریقے سے اگر ہم کوئی مٹیریل آرڈر کرتے ہیں اور وہ مٹیریل ہمیں سپلائی ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس فیکٹری میں آ جاتا ہے تو وہ ہمارے اب کسٹڈی میں ہے ہمارے کنٹرول میں ہے ہماری اونرشپ میں ہے اور ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں لہذا جس کو اس پیسے اس اس مال کی ادائیگی کرنی ہے اس کی لائبلٹی جو ہے وہ آبلیگیشن جو ہے کہ ہاں یہ مال ہمارے پاس آ گیا ہماری کسٹڈی میں ہے ہمارے پاس ہے لہذا اس کے پیسے ابھی دینے چونکہ دینے ہیں اس لیے اس کی آبلیگیشن جو ہے وہ بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یوں یہ لائبلٹیز جو ہیں یہ بک کی جاتی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈیفینیٹ اماؤنٹ نہ ہو کہ جی لائبلٹی کیا چیز ہے یا کتنے کی ہے تو وہاں پہ ہم ایک ایسٹیمیشن کر سکتے ہیں یا ایک پروویژن جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں پروویژن میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور بیشی بھی ہو سکتی ہے جب ایکچول انوائس یا بل جو ہے وہ ہمیں وصول ہوتا ہے لیکن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے حوالے سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس ایکسپینس کو یا جو لائبلٹی ارائیز ہو رہی ہے یا جو ایسٹ کریٹ ہو رہا ہے اس لائبلٹی کی وجہ سے اس کو ہم قطن اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں دکھائی ہی, ہی نہ کیونکہ ہمارے پاس وہ بل نہیں آیا تو یہ بات جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے قطن اجازت نہیں ہے جیسے ہی ہم نے کوئی ایکسپینس انکر کیا ہے کاز کیا ہے ہو گیا ہے یا ہم نے جو ایسٹ آرڈر کیا تھا چاہے وہ ایسٹ کرنٹ ایسٹ ہو یا فکسڈ ایسٹ ہو وہ ہمارے کسٹڈی میں کنٹرول میں آ گیا ہے ہماری یوز میں آ گیا ہے تو فوری طور پہ اس سے ریلیٹڈ اگر ہم نے ادائیگی نہیں کی ہوئی تو جو پیسے ادا کرنے ہیں اس بارے میں اس کی لائبلٹی جو ہے وہ اکاؤنٹس میں بک ہونا ضروری ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ اس ایکسپلینیشن کے بعد یہ سوال یا اس سوال کی اب دوبارہ سے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ جی اکروول کیا ہوتا ہے اور یہ لائبلٹیز کیسے بک ہوتی ہیں اور تو اس معاملے پہ امید ہے کہ اس ایکسپلینیشن کے بعد آپ لوگوں کو کلیئرلی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ لائبلٹی کیا چیز ہوتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس چونکہ اکرول سسٹم کے کانسپٹ کے تحت بن رہے ہیں لہذا لائبلٹی شو کی جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں ایکوٹی کی ایکوٹی یا شیئر ہولڈرز ایکوٹی یہ یہ جو ہے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ شیئر ہولڈر جو ہے وہ کمپنی کو پیسے دیتا ہے چونکہ اس نے کمپنی کو پیسے دیے کام کرنے کے لیے یا شیئرز کے عفظ لہذا کمپنی اس کو وہ پیسے جو ہے وہ اس نے اس کو واپس کبھی نہ کبھی تو کرنے ان پیسوں پہ جو اس نے اس میں انویسٹ کیے ہیں کمپنی میں اس پہ ریٹرن بھی دینا ہے تو جہاں تک شیئر ہولڈرز کے فنڈز کا تعلق ہے یا شیئر ہولڈرز کے کیپٹل کا تعلق ہے وہ کمپنی کی لائبلٹی بن جاتا ہے لائبلٹی یوں بھی بن جاتی ہے کمپنی کی کہ شیئر ہولڈرز کا وجود جو ہے وہ کمپنی کے وجود سے مختلف ہے جہاں جی شیئر ہولڈرز مالک ہیں کمپنی کے لیکن کمپنی کا ایک لیگل وجود ہے وہ ایک خود ایک جورسٹک پرسن ہے ایک لیگل اینٹی ہے لہذا جو کچھ اس کو دیا جائے گا یا اس سے لیا جائے گا وہ اس کا حساب اور کتاب جو ہے وہ اس ٹرانزیکشن کو ذہن میں رکھ کے کیا جائے گا کہ جی ایک فرد کسی دوسرے فرد کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے یا ہینڈل اس کو ٹرانزیکشن کو کر رہا ہے تو جتنے پیسے جو پیسے شیئر ہولڈرز کمپنی کو باعث شیئرز کے اس کمپنی کے اندر شیئرز کے دیتے ہیں وہ جو ہیں پیسے وہ کمپنی کی لائبلٹی ہے اور یہ لائبلٹی جو ہے یہ ایشوڈ شیئر کیپٹل کے طور پہ دکھائی جاتی ہے اور شیئر ہولڈرز فنڈز میں شامل ہوتی ہے شیئر ہولڈرز فنڈز جو ہیں وہ ایکوٹی بھی کہلاتے ہیں اس شیئر ہولڈرز فنڈ میں نہ صرف وہ سرمایہ جو کہ شیئر ہولڈرز نے کمپنی کو دیا ہے وہ شامل ہوتا ہے بلکہ وہ تمام پروفٹ جو کہ جس کی ڈسٹریبیوشن ٹیکس ادا کر دینے کے بعد جس کی ڈسٹریبیوشن شیئر ہولڈرز میں نہیں کی جاتی بلکہ ریٹین کر لیا جاتا ہے وہ بھی شیئر ہولڈرز کی ایکوٹی کا حصہ بن جاتا یہ پیسہ جو ہے جو ریٹین کر لیا جاتا ہے یا پروفٹ جو ریٹین کر لیا جاتا ہے اور شیئر ہولڈرز میں تقسیم نہیں ہوتا یہ پیسہ بھی شیئر ہولڈرز کو ہی بلانگ کرتا ہے انہی کی ملکیت اور قانون کے حساب سے اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ جائز ہے ہاں share surplus on re of fixed assets اب یہ ایک ایسا سرپلس ہے جو کہ ایکچولی ریئلائز نہیں ہوا ہوتا بلکہ یہ صرف ایک نوشنل ویلویشن ہوتی ہے چونکہ یہ نوشنل ویلویشن یعنی ایک ایک آج کے بازار میں جو اس فکسڈ ایسٹ کا ویلو ہے اس کی مناسبت سے اس کو کاسٹ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے اور اگر وہ مارکیٹ کا ویلو جو ہے وہ کاسٹ سے زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسٹ جو ہے وہ مارکیٹ ویلو کے حساب سے جو ہے وہ شو ہو تو پھر وہ شو کرنے کے لیے جو ڈفرنس ہوتا ہے کاسٹ کا اور مارکیٹ ویلو کا وہ ڈفرنس جو ہے وہ سرپلس یا ڈیفیسٹ آن ریویلویشن جو ہے وہ کہلاتا ہے یہ سرپلس جو ہے یہ ایکچولی کوئی ہم نے بیچا نہیں ہے ایسٹ ایسٹ ہمارے پاس ہے ابھی ہم نے بیچا نہیں ہے لہذا یہ سرپلس جو ہے یہ ریکگناز تو ہوتا ہے ریکگناز اس لیے ہوتا ہے کہ ایسٹ آپ اب کسی دوسری ویلو پہ دکھا رہے ہو اس ویلو پہ نہیں دکھا رہے جو کہ کاسٹ ہے جس میں وہ پہلے بیلنس شیٹ یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں یا بکس آف اکاؤنٹس میں شو ہو رہا تھا اب اس کو مارکیٹ ویلو کے حساب سے آپ شو کر رہا ہو لہذا اس کے اوپر اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ جو ایڈجسٹمنٹ کا فیکٹر ہے یا ایڈجسٹنگ ویلو جو ہے وہ ویلو جو ہے وہ سرپلس یا deficit on revaluation of assets کے اکاؤنٹ میں شو ہوتا ہے یہ جو سرپلس ہوتا ہے یہ ڈسٹریبیوٹیبل نہیں ہے یعنی یہ profit and loss retained profit کی طرح نہیں ہے کہ جی وہ قابل تقسیم ہے یہ چونکہ آپ نے ابھی تک ایکچولی ریئلائز نہیں کیا یعنی یہ وجود میں نہیں آیا یہ تو صرف ایک فرضی سرپلس ارائیز ہوا ہے لیکن شو کیا جا رہا ہے یہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا یعنی یہ تقسیم شیئر ہولڈرز میں نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو شیئر ہولڈرز فنڈز یا ایکوٹی سے علیحدہ شو کیا جاتا ہے لیکن شو ضرور کیا جاتا ہے تو یوں یہ بات سامنے آئی کہ ریزروز کے اندر بھی ایک ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیبل ریزروز ہے اور دوسرا ہمارے پاس نان ڈسٹریبیوٹیبل ریزروز ہو سکتے ہیں اگر وہ نان ڈسٹریبیوٹیبل ریزروز ہیں تو وہ اکاؤنٹنگ یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے وہ شیئر ہولڈرز ایکوٹی میں شامل نہیں ہوں گے وہ اس کے علاوہ ہوں گے یہ بات صحیح ہے کہ کسی بینک سے یا بینکنگ یا فائنینسنگ کے حوالے سے اگر ہم لون لینے جاتے ہیں کسی سے بینک سے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے تو وہاں جو ریگولیشنز ہیں ان ریگولیشنس کے تحت یہ جو سرپلس ہے اگر وہاں پہ شو ہو رہا ہے نان ڈسٹریبیوٹیبل سرپلس یہ بھی ایکوٹی کا پارٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اوپر یہ ویسے ہی شو ہوگا کہ شیئر ہولڈرز فنڈز یا ایکوٹی کے بعد اب یہ جو شیئر ہولڈرز فنڈ ہیں یا ایکوٹی جو ہے یہ بیلنس ہوتا ہے ٹوٹل ایسٹس لیس لائبلٹیز وہ لائبلٹیز جو ہم نے کسی تھرڈ پارٹی کو ادا کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے اکاؤنٹنگ اکویشن کا ذکر کیا تھا اکاؤنٹنگ اکویشن کیا تھی assets are equal to liabilities plus capital یا اکویٹی اور یا assets minus liabilities equal capital اور اکویٹی تو یہ اکاؤنٹنگ اکویشن ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے ایکوٹی میں لہذا دو چیزیں آئیں نمبر ایک جو اماؤنٹ شیئر ہولڈرز نے کمپنی کو دیا ب ایوز شیئرز کے یا اگر کوئی دوسری مثلا بزنسز ہے مثلا پارٹنرشپ ہے یا سول پروپرائٹرشپ ہے تو جو اونر نے پیسہ کاروبار کو دیا ایک تو یہ ہو گئی چیز اور دوسرا انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹس جو کہ آپ نے پروفٹس جو کمپنی نے کیے لیکن ان کو شیئر ہولڈرز میں تقسیم نہیں کیا گیا تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ایکوٹی کا حصہ ہوتی ہیں surplus on revaluation of fixed assets میں آپ کو ابھی کافی تفصیل میں اس کا ذکر جو ہے وہ میں کر چکا لہذا اس کے اس کے بارے میں یا اس بابت میں پھر کچھ مزید نہیں کہوں گا امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ surplus on revaluation of assets ایک نان ڈسٹریبیوٹیبل ریزرو ہے اور یہ صرف اس وجہ سے ارائیز ہوتا ہے کہ آپ فکسڈ ایسٹس کو ان کی کاسٹ پہ نہیں بلکہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے فائنانشیل اسٹیٹمنٹس میں شو کرنا چاہتے ہو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا اور یہ اصول ہے اکاؤنٹنگ کا کہ جی ایسٹس جو ہیں فکسڈ ایسٹس جو ہیں وہ کاسٹ پہ شو کیے جاتے ہیں unless they are to be shown at or reflect by the management in the financial statements at the current market value اگر کرنٹ مارکیٹ ویلو کے حساب سے ان کو شو کرنا ہے تو پھر وہ ڈفرینشیل جو ہے کاسٹ اور کرنٹ مارکیٹ ویلو کا اس کو سرپلس اگر کرنٹ مارکیٹ ویلو زیادہ ہے کاسٹ سے تو سرپلس ہوگا اور اگر کم ہے تو ڈیفیزٹ ہوگا وہ سرپلس یا deficit on revaluation of assets کے اکاؤنٹ میں شو ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھنے کی ہے ہاں یہ بھی بات ہے کہ جی آئی ایس کے حوالے سے آئی ایس کے حوالے سے یہ بھی ہو سک کے حوالے سے بھی کچھ ٹریٹمنٹ ہے اسی سرپلس یا ڈیفیسٹ کا اب اس میں بھی آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں کہ یا تو آپ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ بک کر لیں پروفٹ اینڈ لاس میں ایز این ایکسپینس یا اگر آپ کے پاس سرپلس ہے تو اس سے نیٹ آف کر دیں اور سرپلس جو ہے آن ریویلویشن وہ جب ریئلائز ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرف پروفٹ اینڈ لاس میں لے جایا جا سکتا ہے بہرحال یہ چیزیں ہم پہلے بھی جب ایسٹس کی بات کر رہے تھے اس وقت کر چکے اب آئیے لانگ ٹرم لائبلٹیز کی طرف لانگ ٹرم لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں لانگ ٹرم لائبلٹیز وہ تمام لائبلٹیز ہے جو کہ بارہ مہینے کے مدت کے بعد پے ہونی یعنی چودہ مہینے میں چوبیس مہینے میں چھتیس مہینے کے میں پے ہونی ہے بارہ مہینے کے اندر اندر نہیں پے ہونی اب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک لائبلٹی جو ہے اس کا کچھ حصہ بارہ مہینے کے اندر یعنی کون سے بارہ مہینے بیلنس شیٹ کی ڈیٹ یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ڈیٹ سے جس ڈیٹ تک وہ بنی ہے اس ڈیٹ سے بارہ مہینے کے اندر اندر وہ لائبلٹیز جو ہیں وہ پے ہونے کی ہے وہ حصہ جو ہے وہ کرنٹ لائبلٹیز میں جائے گا اور بکیا حصہ جو اس لائبلٹی کا ہے وہ لانگ ٹرم لائبلٹی میں رکھا جائے گا کیونکہ ہر وہ پیمنٹ یا وہ آبلیگیشن جو ہم نے بارہ مہینے کے اندر کرنی ہے وہ کرنٹ لائبلٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے اور جو بارہ مہینے سے زیادہ عرصے میں پیمنٹ کرنی ہے اس کو ہم لانگ ٹرم لائبلٹی میں اس کا شمار کرتے ہیں لانگ ٹرم لائبلٹیز میں لانگ ٹرم فائنینسنگ دس سال کا قرضہ ہے لیا گیا ہے اس میں سے بارہ مہینے کی انسٹالمنٹس جو ہیں وہ کرنٹ لائبلٹیز میں آ گئیں باقی سات سال کی جو پیمنٹس ہیں وہ لانگ ٹرم لائبلٹیز میں چلے ڈیبینچرز اب یہ ڈیبینچرز کیا ہوتے ہیں اس کی تفصیل ہم آپ کو اگلے کسی لیکچر میں بتائیں گے فی الوقت اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ ایک قسم کی ایکنالجمنٹ آف ڈیٹ ہے جو کہ آفر کی جاتی ہے پبلک ایٹ لارج کو یا شیئر ہولڈرز کو کہ اس کے عفظ آپ کو یعنی کمپنی کو وہ اس کے پیسے دیں اور یہ ایک فنڈ ریز کرنے کا یا فائنینس ریز کرنے کا طریقہ کار ہے مزید تفصیل اس کے بابت ہم اگلے کسی لیکچر میں آپ سے کریں گے اس کے بعد آتی ہے liabilities against assets subject to lease finance اب یہ کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہے کہ جی آپ ایسٹ کوئی کسی لیسنگ کمپنی سے لیس پہ لیتے ہیں وہ اگر لیس تین سال کی ہے یا پانچ سال کی ہے تو اس کے تحت جو ادائیگی آپ نے کرنی ایک تو ادائیگی فائنانس لیز کے تحت آپ نے اس کے اوپر پروفٹ یا انٹرسٹ کی کرنی ہے اور دوسری طرف اس کے پرنسپل اماؤنٹ کی کرنی ہے جو ادائیگیاں بارہ مہینے کے اندر ہونی ہیں وہ تو پھر کرنٹ لائبلٹی میں چلی جائیں گی پرنسپل کی انٹرسٹ جتنا آپ نے اس پیریڈ میں پے کیا ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ تو چارج آف ہو جائے گا انٹرسٹ پروفٹ انکم اسٹیٹمنٹ میں پروفٹ اینڈ لاسٹ اکاؤنٹ میں جو پرنسپل ہے یعنی جو اصل ڈیٹ تھی اصل ڈیٹ میں سے وہ حصہ جو کہ بارہ مہینے کے بعد پہ ہونا ہے وہ یہاں پہ لانگ ٹرم لائبلٹیز کا حصہ بنے گا باقی جو ہے وہ جو بارہ مہینے کے اندر پہ ہونا ہے وہ کرنٹ لائبلٹیز میں چلا جائے گا اس کے بعد اسلامک بینکنگ کے حوالے سے مرابحاز ایک انسٹرومنٹ ہے ایک طریقہ کار ہے جس کو کے استعمال کیا جاتا ہے فائنینسنگ کے لیے اب مرابہ بھی جو ہے وہ بارہ مہینے سے زیادہ عرصے کا ہو سکتا ہے عام طور پہ گو مرابہ جو ہیں وہ بارہ مہینے کے ہی کیے جاتے ہیں لیکن جہاں پہ بارہ مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو وہاں پہ پھر وہ پورشن یا وہ پارٹ اس مرابہ کا جو کہ بارہ مہینے کے بعد ادا کرنا ہے وہ لانگ ٹرم لائبلٹی میں آئے گا اور باقی حصہ جو ہے وہ کرنٹ لائبلٹی میں long term deposits long term deposits جو کہ آپ کے پاس کسی نے رکھوائے ہوں یہ لانگ ٹرم ڈپازٹس جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کانٹریکٹ کے تحت آپ کے کسی سپلائر یا آپ کے کسٹمر یا آپ کو جو کوئی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اس نے آپ کے پاس رکھوایا ہے پیسہ ایز سیکیورٹی رکھوایا ہے تو یہ لانگ ٹرم ڈپازٹ جو ہے یہ اس حوالے سے ہے یہ وہ ڈپازٹ نہیں ہے کہ جو آپ کی کمپنی نے کسی بینک میں یا کسی ایجنسی کے پاس کسی وجہ سے رکھوایا ہو وہ اگر ہوگا تو وہ ایسٹس میں آتا ہے یہاں پہ یہ وہ ڈپازٹس ہے جو ہمارے پاس کسی نے رکھوائے ہیں اور جن کو کہ ہم نے آئندہ واپس کرنا ہے شرط صرف یہی ہے کہ جی یہ بارہ مہینے کی مدت کے بعد پے ہونے کے ہیں واپس کرنے کے ہیں اس کے بعد ایک اور آئٹم جو کہ لانگ ٹرم لائبلٹیز میں آتا ہے وہ ڈیفرڈ لائبلٹیز ہیں اب یہ کیا ہوتی ہیں کیا ان کا ان کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل جو ہے وہ آئندہ لیکچرز میں بتائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ لانگ ٹرم لائبلٹیز کے حوالے سے جو آئٹمس انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں اس ہیڈ کے تحت اس مد میں ان کا ہم نے آپ سے ذکر کیا اب کرنٹ لائبلٹیز کی طرف ذرا غور کر لیتے ہیں جہاں تک کرنٹ لائبلٹیز کا تعلق ہے وہ آپ کو بتایا کہ جو بارہ مہینے کے عرصے کے اندر اندر بارہ مہینے starting from the last date of the financial statement جب تک وہ بنی ہے یعنی تیس جون دو ہزار چار کو اگر تیار ہوئی کی ڈیٹ تک ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تو پہلی جولائی دو ہزار چار سے لے کے تیس جون دو ہزار پانچ تک جو پیمنٹس کرنی ہیں وہ کرنٹ لائبلٹی میں شامل ہوں گی اس میں کس کس قسم کے آئٹم آتے ہیں ان پہ ذرا غور کر لیتے ہیں سب سے پہلے trade and other payables یعنی وہ تمام پے جو کہ ہمارے کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں اس میں سپلائرز کے بلز جن سے ہم نے مال کریڈٹ پہ لیا ہوا ہے وہ بلز خاص طور پہ اس میں آتے ہیں سپلائرز ہمیں کریڈٹ پہ مال دے سکتے ہیں وہ کریڈٹ کا پیریڈ ڈیفائنڈ ہوتا ہے پینتالیس دن ہے ساٹھ دن نبے دن تو ہاں کئی دفعہ یہ سچویشن آتی ہے کہ جہاں پہ اسپیشلی جہاں پہ امپورٹڈ آپ گڈز ہیں یا مشینری ہے تو وہاں پہ سپلائرز کریڈٹس کا ایک رواج ہے اور وہ سپلائرز کریڈٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے بارہ مہینے سے زیادہ عرصے پہ اب جہاں پہ یہ صورت آتی ہے تو وہاں پہ پھر وہی رول اپلیکیبل ہے کہ جو بارہ مہینے کے اندر ادائیگیاں ہیں وہ کرنٹ لائبلٹیز میں آئیں گی بارہ مہینے کے بعد جو ادائیگیاں ہیں وہ لانگ ٹرم میں جائیں گی اس کے بعد جو انٹرسٹ پروفٹ ریٹرن یا mark up accrued on long term loans and not paid as on the last balance sheet date یہ بھی کرنٹ لائبلٹیز میں شو ہوں گی شارٹ ٹرم بوروئنگس یعنی رننگ فائنینس یعنی مختصر مدت کے لیے جو قرضہ لیا جائے گا یا لیا جاتا ہے اور مختصر مدت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ بارہ مہینے سے زیادہ نہ ہو وہ بھی کرنٹ لائبلٹیز کے تحت شو کیا جائے انٹرسٹ پروفٹ ریٹرن اور mark up accrued on loans and other payables اس میں میں پھر سے وضاحت کر دوں یہ وہ انٹرسٹ پروفٹ ریٹرن یا مارک اپ ہے جس کی ادائیگی تیس جون تک جس ڈیٹ تک بیلنس شیٹ بن رہی تھی یا بنی تھی اس ڈیٹ کو تک ہونی چاہیے تھی لیکن تیس جون کو نہیں ہوئی وہ سات جولائی پندرہ جولائی بیس جولائی اگلے ماہ میں ہو گئی اگلے دو ماہ کے اندر ہو گئی اور کسی وجہ سے وہ تیس جون کو نہیں پی ہوئی لہذا اس کو جو ہے وہ آپ اکرو کرتے ہیں کیونکہ ایکسپنس تو وہ پچھلے سال کا ہے لائبلٹی بھی پچھلے سال کے حوالے سے پیمنٹ اس کی ایکچولی جو ہے وہ اگلے سال میں ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ جی آئندہ سال میں جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے اس مد کے اندر وہ تمام کی تمام بھی ہم یہاں پہ شو کر دیں گے ایسا جو ہے وہ نہیں ہوگا اچھا اب current portion of long term borrowings current portion of long term borrowings in long term loans کا حصہ ہے وہ حصہ ہے جو کہ بارہ مہینے کے اندر اندر پے ہونا ہے اسی طریقے سے مرابہ سے تعلق اگر کوئی بارہ مہینے کے اندر پے ہونے کی انسٹالمنٹس ہیں تو وہ بھی اسی تحت آئیں گی ٹیکسیشن کی پروویژن جو آپ نے اس سال کی انکم کے اوپر ٹیکس کی کیلکولیشن کی اور جس کی ادائیگی آپ کو کرنا ہے انکم ٹیکس کو جب آپ کی اسسمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ یا آپ جس کی پیمنٹ کر رہے ہو on the basis of your own estimation but before assessment وہ پروویژن جو ہے کیونکہ ایگزیکٹ اماؤنٹ تو ابھی معلوم نہیں کسی کو کیونکہ وہ تو اسی وقت پتا چلے گا کہ جس وقت اسسمنٹ ہو جائے گی تو یہ جو آپ ایک estimated tax on your on your income net income نکالتے ہیں کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو پرووائڈ کرتے ہیں before arriving at profits that you can distribute to your shareholders اور may distribute to your shareholders so یہ پروویژن فار ٹیکسیشن بھی چونکہ آپ کو ادا کرنا ہے اور فوری اس میں سے آپ اپنے حساب سے جو لائبلٹی آپ نے کیلکولیٹ کی ہے وہ لائبلٹی جو ہے وہ آپ امیجیٹلی سال ختم ہونے کے فوراً بعد آپ ادا کرتے ہو ریٹرن جب داخل کرتے ہو اس کے ساتھ دے دیتے ہو تو وہ ود ان تھری اور فور منتھس جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے یہاں چھ مہینے کے اندر تو یہ پروویژن فار ٹیکسن جو ہے اس وجہ سے کرنٹ لائبلٹیز کے اندر شو کی جاتی ہے اب ہم ایک اور لائبلٹی کی طرف آتے ہیں یہ لائبلٹی جو ہے یہ بیلنس شیٹ پہ شو نہیں ہوتی یہ لائبلٹی جو ہے یہ ایکچولی ارائز بھی نہیں ہوتی ہوئی ہوتی بیلنس شیٹ پہ نوٹ ایک دیا جاتا ہے یا اس پہ لکھا جاتا ہے کہ جی contingent liabilities assets and liabilities are shown as note number such and such in the notes to the accounts یا نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں ہی کنٹینجنٹ لائبلٹیز کا ذکر آتا ہے یہ نہ لانگ ٹرم لائبلٹیز کا حصہ ہے نہ یہ کرنٹ لائبلٹیز کا حصہ ہے لیکن کنٹینجنٹ لائبلٹیز ہے کنٹینجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لائبلٹیز جو کہ وجود میں کسی ایک خاص ایکشن یا ریزن یا ٹرانزیکشن جو کہ فیوچر میں جس کا ہونا ممکن ہے اس کی بیسس پہ یہ ارائیز ہو سکتی ہیں مثلا کسی نے آپ کی کمپنی کے خلاف مقدمہ کسی وجہ سے کیا ہوا ہے اس مقدمے کا کیا فیصلہ ہوگا کب ہوگا یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں تو کہنا مشکل ہے کہ کب ہوگا اور کیا ہوگا لیکن اگر اس مقدمے کی وجہ سے کمپنی کے اوپر کوئی لائبلٹی ارائیز ہونے کا خدشہ ہے یعنی اگر کسی نے آپ سے کچھ کلیم کیا ہوا ہے فیصلہ تو اس کلیم کا جو ہے وہ عدالت کرے گی جب بھی کرے گی لیکن اپنے شیئر ہولڈرز کو بتانے کے لیے کہ جناب کمپنی کے خلاف یہ مقدمہ ہوا ہوا ہے اور اس مقدمے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک لائبلٹی فیوچر میں اگر یہ مقدمہ ہمارے خلاف ہو گیا تو اتنے اماؤنٹ کی لائبلٹی ارائیز ہوگی اس لائبلٹی کو کوانٹیفائی بھی کرنا ضروری ہے اب اس کو کوانٹیفکیشن جہاں تک ممکن ہو کوانٹیفائی کرنا ہے کوانٹیفکیشن بھی ضروری ہے کوانٹیفیکیشن جو ہے وہ جو کمپنی کے لیگل ایڈوائزر ہیں یا جو مقدمہ کر رہے ہیں کمپنی کے بہاف پہ وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جی اس میں کلیم جو ہے ایک اسپیسیفائڈ اماؤنٹ کا تھا یا ڈیمیجز جو ہیں وہ کس اماؤنٹ تک ہم پہ امپوز کیے جانے کا اندیشہ ہے اگر کیس ہمارے خلاف جاتا ہے تو اسی طریقے سے گارنٹیز ہیں مثال کے طور پہ جو کمپنی نے کہ جی سوئی گیس کو دی ہوئی ہیں یا کسی الیکٹرک کمپنی کو دی ہوئی ہیں یہ جو گارنٹیز ہیں ان گارنٹیز کے اندر یہ کہ جی اگر فرض کر لے کہ جی بل نہیں ادا ہوئے پے نہیں ہوتے تو پھر اس گیس کمپنی کو یا بجلی کی کمپنی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس گارنٹی کے تحت آپ کے بینک سے آپ کی کمپنی کے بینک سے جا کر کے پیسے جو ہیں وہ وصول کر لیں تو کہنا یہ ہوا کہ یہ جو لائبلٹیز ہیں یا ان کا ریئلائز ہونا یا ان کا ایکچولی کاز ہونا وہ ایک کسی چیز پہ کسی کسی کسی ایکشن پہ منحصر ہے اگر آپ بل نہیں ادا کرتے تو یہ کمپنیاں اس گارنٹی کو بینک میں لے جا کر کے بینک سے وصولی کر سکتے تو کنٹینجنٹ کیا ہوا کنٹینجنٹ اس بات پہ ہوا اس لائبلٹی کا اس یہ لائبلٹی جو ہے یہ اس بات پہ کنٹینجنٹ ہے یا اس کاز پہ کنٹینجنٹ ہے کہ آپ شاید کبھی بجلی کا بل یا گیس کا بل ادا نہ کریں تو اس وجہ سے یہ کنٹینجنٹ کہلاتی ہے یا آپ نے کسی کو گارنٹی دی ہے کہ جی میں یہ کام جو ہے یہ بارہ مہینے کے اندر اندر کر دوں گا یا چھ مہینے کے اندر کر دوں گا یا چار مہینے کے اندر کر دوں گا وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ گارنٹی دیجئے کہ آپ یہ کام جو ہے یہ چار چھ آٹھ دس جو بھی عرصہ ہے مہینے کے اندر کر کے دیں گے اور اگر آپ نہیں کر کے دیں گے چونکہ ہمیں نقصان ہوگا لہذا آپ ہمیں گارنٹی دیجئے کہ اگر آپ اتنے عرصے کے اندر یہ کام نہ ختم کر سکے تو ہم یہ گارنٹی ان کیش کرا لیں گے اور اپنا نقصان جو ہے وہ پورا کریں آپ نے گارنٹی دے دی اب یہ گارنٹی اور اس کی لائبلٹی جو ہے وہ اس بات پہ کنٹینجنٹ ہے کہ آپ اس گیون پیریڈ کے اندر شاید کام نہ کر سکیں یہ تو جب وہ پیریڈ کمپلیٹ ہوگا کمپلیٹ ہونے کے قریب ہوگا تو تبھی پتا چلے گا کہ یہ گارنٹی جو ہے یہ ایکچولی ریئلائز بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی ہو سکتا ہے آپ کام ختم کر دیں وہ آپ کو گارنٹی واپس ہو جائے تو یہ کنٹینجنٹ لائبلٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ یا اس کا کانسپٹ جو ہے اس کے ساتھ کنٹینجنٹ لائبلٹیز کے ساتھ کنٹینجنٹ ایسٹس بھی ہوتے ہیں وہ کنٹینجنٹ ایسٹس کیا ہوتے ہیں اس وقت میں اس کا ذکر نہیں کروں گا یہ بات کہنا ضروری ہے کہ بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ کنٹینجنٹ لائبلٹی کا اماؤنٹ جو ہے اس کے بارے میں کوئی کسی سرٹینٹی یا کسی ایک اشورڈ طریقے سے جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا صرف ایک ایسٹیمیشن ہو سکتی ہے انلیس کہ جیسے میں گارنٹیز کا ذکر کر رہا تھا کہ گارنٹیز کے اندر جو اماؤنٹ اگر اسپیسیفائڈ ہے تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ہی کنٹینجنٹ لائبلٹی کا ہو سکتا ہے جو کہ ایکچوئل لائبلٹی میں پھر کنورٹ ہو جائے گی اگر آپ نے جو ایکشنز لینے تھے وہ آپ نے ایکشنز بر وقت نہ لیے ہوں یا اپنی کمٹمنٹس پوری نہ کی ہوں سو بیلنس شیٹ کے اندر تو کوئی اماؤنٹ شو نہیں ہوتا لیکن کنٹینجنٹ لائبلٹیز کا ریفرنس ہوتا ہے اور نوٹ جو ہے ٹو دی اکاؤنٹس وہاں پہ ان کی تفصیل دی جاتی ہے اور یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو جہاں تک ممکن ہو اس کی پوری مکمل ڈسکرپشن بھی دینا ضروری ہے اور اس کی ایسٹیمیشن دینا بھی ضروری ہے اور اس کے بارے میں یہ کہنا بھی ضروری ہے پرٹیکولرلی جہاں پہ کورٹ کیسز کا معاملہ ہوئے کہ لیگل ایڈوائزر کی اوپینئن میں یہ کیسز کمپنی کے حق میں یا اس کے خلاف جانے کا اندیشہ ہے یا نہیں تو یہ تمام تفصیل جو ہے کنٹینجنٹ لائبلٹیز کے حوالے سے یہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دی جانا ضروری ہے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کی بار بار بات ہوئی ہر لائبلٹی کو آپ اور اس لائبلٹی کے اندر جو چینج آئی ہے یا پچھلے سال کے حوالے سے جو کمپیرٹیو ہے کیونکہ بیلنس شیٹ کے اوپر تو آپ صرف ان کلاسفکیشن یا سب کلاسفکیشن کا مجموعہ شو کر رہے ہیں سب کلاسفکیشن کے اندر بھی بہت سارے آئٹمس ہو سکتے ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ آپ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دیتے ہیں پھر کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں مثلاً اگر شیئر کیپٹل میں چینجز آئی ہیں سال کے دوران گو اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جی چینجز ان ایکوٹی کا علیحدہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک ایبسلوٹ حصہ ہے وہاں پہ یہ تمام چیز دکھائی جاتی کہ جی اس سال کے اندر کیا کوئی نئے شیئرز ایشو ہوئے یا نہیں ہوئے پروفٹ اس سال کا کتنا مزید ایڈ ہوا یا نہیں ہوا یا لاس ہوا کمی آئی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک علیحدہ اسٹیٹمنٹ ہے بہوالا ایکوٹی کے بہوالا شیئر کیپٹل کے ریزروس کے جو کہ changes in equity statement of changes in equity جو ہے اس کے حوالے سے وہ شو کی جاتی ہیں اور یہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کا حصہ نہیں ہوتی یہ ایک علیحدہ سے اسٹیٹمنٹ ہوتی لیکن ڈیٹیل جو ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں شیئر کیپٹل کے بارے میں وہ پھر بھی نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دی جائے گی وہ ڈیٹیلز کیا ہے مثلا آترائزڈ شیئر کیپٹل کمپنی کا کتنا ہے ایشوڈ شیئر کیپٹل کتنا ہے ڈفرنٹ کلاسز آف کیپٹل کیا کیا ہیں تو یہ تمام تفصیل جو ہے یہ آپ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دیں گے اور یہ تفصیل جو ہے یہ ایکسپلینٹری تفصیل ہے ان تمام کلاسیفیکیشنز کی جو کہ لائبلٹی سائڈ پہ ایسٹس کی طرح تفصیل جو ہے وہ آپ نوٹس اکاؤنٹس میں دے رہے ہیں تاکہ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو جتنی انفارمیشن زیادہ سے زیادہ ان آئٹمس کے بارے میں جو کہ بیلنس شیٹ پہ شو ہو رہے ہیں ان کے بارے میں حاصل ہو جائے تو وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ سکے گا اور سمجھ سکے گا اور پھر چیز یہ ہے کہ جو انفارمیشن یہ ہم تمام دے رہے ہیں اور یہ تفصیل دے رہے ہیں اور یہ بریک اپ کر رہے ہیں کرنٹ لانگ ٹرم وغیرہ لائبلٹیز کے حساب سے یہ تمام تفصیل جو ہے اور اس کے ساتھ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہم اسی لیے دے رہے ہیں کہ شیئر ہولڈرز پراسپیکٹو انویسٹرز اور دوسرے تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ جس قدر انفارمیشن ہم ان کو دے سکتے ہیں ان کو وہ دیں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کے تھرو اور ایکسپلین کریں کہ جی یہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ کیسے بنائی گئی کس بیسس پہ بنائی گئی اس میں کیا کیا کنسٹیچوئنٹس ہیں تو آج ہم نے اس لیکچر کے اندر ایک اوور ویو لیا آف دا لائبلٹی سائڈ اگلے لیکچر سے ہم ڈیٹیل میں ہر آئٹم کو دیکھنا شروع کریں گے خدا حافظ